واوحي الى نوح انه لن يؤمن من قومك الا من قد امن فلا تبتئس بما كانوا يفعلون واصنع الفلك باعيننا ووحينا ولا تخاطبني في الذين ظلموا انهم مغرقون ويصنع الفلك وكلما مر عليه ملا من قومه سخروا منه قال تسخروا منا نسخر منكم كما تسخرون فسوف تعلمون من عذاب عذاب يخزيه ويحل عليه مقيم نو السلام کی طرف وہی بھیجی گئی کہ تمہاری قوم میں سے جو ایمان لا چکے ان کے سوا اور کوئی اب ایمان لائے گا ہی نہیں بس آپ ان کے کاموں پر غمگین نہ رہیے اور ایک کشتی ہماری آنکھوں کے سامنے اور ہماری وہی سے تیار کیجیے اور ظالموں کے بارے میں ہم سے کوئی بات چیت نہ کیجیے وہ سب پانی میں ڈبو دیے جانے والے ہیں نو علیہ السلام کی کشتی کی تیاری کی حالت میں ان کی قوم کی جو جماعت کفار کی تھی ان کے پاس سے گزرتی تو وہ ان کا مذاق اڑاتی نو علیہ السلام نے کہا کہ اگر تم ہمارا مذاق اڑاتے ہو تو ہم بھی تم پر ایک دن ہنسیں گے جیسے تم مسخرہ پن آج ہمارے ساتھ کر رہے ہو تمہیں بہت جلد معلوم ہو جائے گا کہ کس پر عذاب آتا ہے جو اسے رسوا کرے اور اس پر ہمیشگی کی سزا اتر آئے سامعین آیتوں کی تفصیل سماعت کیجیے نو علیہ السلام کا کشتی تیار کرنا اور ان کی مشرق اور کافر قوم کے سرداروں کا ان سے مذاق کرنا قوم نو علیہ السلام نے جب عذابوں کی جلدی مچائی تو آپ علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی کہ اے اللہ زمین پر کسی کافر کو رہتا بستا نہ چھوڑیے جس کا ذکر سورہ نوح کی آیت نمبر چھبیس میں ہے اور سورہ قمر کی آیت نمبر دس میں آپ کی دعا یوں مذکور ہے کہ اے پروردگار میں عاجز آ گیا ہوں آپ میری مدد کیجیے اسی وقت وہی آئی کہ جو ایمان لا چکے ہیں ان کے سوا اور کوئی اب ایمان نہ لائے گا تو آپ ان پر اے نو افسوس نہ کیجیے نہ ان کا کوئی ایسا خاص خیال کیجیے ہمارے دیکھتے ہماری تعلیم کے مطابق ایک کشتی تیار کیجیے اور اب ظالموں کے بارے میں ہم سے کوئی بات چیت نہ کیجیے ہم ان کا ڈبو دینا مقرر کر چکے بعض سلف صالحین کہتے ہیں حکم ہوا کہ لکڑیاں کاٹ کر سکھا کر تختے بنوا لیجیے اس میں ایک سو سال گزر گئے پھر مکمل تیاری میں سو سال اور نکل گئے ایک قول ہے چالیس سال لگے واللہ عالم امام محمد ابن اسحاق رحمہ اللہ تورات سے نقل کرتے ہیں کہ ساگ کی لکڑی کی یہ کشتی تیار ہوئی اس کا طول یعنی لمبائی اسی ہاتھ تھا اور عرض یعنی اس کی چوڑائی پچاس ہاتھ کی تھی اندر باہر سے روغن کیا گیا تھا پانی کاٹنے کے پر پرزے بھی تھے قطع رحمہ اللہ کا قول ہے کہ لمبائی تین سو ہاتھ کی تھی ابن عباس صدی اللہ عنما کا فرمان ہے کہ لمبائی ایک ہزار دو سو ہاتھ کا تھا اور چوڑائی چھ سو ہاتھ کی تھی کہا گیا ہے کہ لمبائی بیس ہزار ہاتھ تھی اور چوڑائی ایک سو ہاتھ کی تھی واللہ عالم اللہ ہی کو اس کا پورا علم ہے کہ وہ کتنی لمبی اور کتنی چوڑی تھی اس کی اندرونی اونچائی تیس ہاتھ کی تھی اس میں تین درجے تھے ہر درجہ دس ہاتھ اونچا تھا سب سے نیچے کے حصے میں چوپائے اور جنگلی جانور تھے درمیان کے حصے میں انسان تھے اوپر کے حصے میں پرندے تھے دروازہ چوڑان میں تھا اوپر سے بالکل بند تھی ابن جریر رحمہ اللہ نے ایک غریب اثر عبداللہ بن عباس صدی اللہ عنہ سے ذکر کیا ہے کہ حواریوں نے عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام سے درخواست کی کہ اگر آپ اللہ کے حکم سے کسی ایسے مردے کو جلاتے جس نے کشتی نوح دیکھی ہو تو ہمیں اس سے معلومات حاصل ہوتی عیسیٰ علیہ السلام انہیں لے کر چلے ایک ٹیلے پر پہنچ کر وہاں کی مٹی اٹھائی اور فرمایا جانتے ہو یہ کون ہے حواریوں نے کہا کہ اللہ اور اللہ کے رسول عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کو ہی علم ہے آپ نے فرمایا یہ پنڈلی ہے حام بن نوح کی پھر آپ نے اپنی لکڑی اس ٹیلے پر مار کر فرمایا اللہ تعالیٰ کے حکم سے اٹھ کھڑا ہو اسی وقت ایک بوڑھا سا آدمی اپنے سر سے مٹی جھاڑتا ہوا اٹھ کھڑا ہوا آپ علیہ السلام نے اس سے پوچھا کیا تو بڑھاپے میں مرا تھا اس نے کہا نہیں مرا تو تھا جوانی میں لیکن اب دل پر یہ دہشت بیٹھی کہ قیامت قائم ہو گئی اس دہشت نے بوڑھا کر دیا آپ نے فرمایا کہ اچھا نو علیہ السلام کی کشتی کی بابت اپنی معلومات بیان کرو اس نے کہا وہ ایک ہزار دو سو ہاتھ لمبی اور چھ سو ہاتھ چوڑی تھی تین درجوں کی تھی ایک میں جانور اور چوپائے تھے دوسرے میں انسان تیسرے میں پرند جب جانوروں کا گوبر پھیل گیا تو اللہ تعالیٰ نے نو علیہ السلام کی طرف وہی بھیجی کہ ہاتھی کی تم ہلائیے آپ نے ہلاتے ہی اس سے خنزیر یعنی سور نرمادہ نکل آئے اور میلا کھانے لگے چوہوں نے جب اس کے تختے کترنے شروع کیے تو حکم ہوا کہ شیر کی پیشانی پر انگلی لگائیے اس سے بلی کا جوڑا نکلا اور چوہوں کی طرف لپکا عیسیٰ علیہ السلام نے سوال کیا کہ علیہ السلام کو شہروں کے غرق آب ہونے کا علم کیسے ہو گیا آپ نے فرمایا کہ انہوں نے کوے کو خبر لینے کے لیے بھیجا لیکن وہ ایک لاش پر بیٹھ گیا دیر تک نہ آیا آپ نے اس کے لیے ہمیشہ ڈرتے رہنے کی بد دعا کی اسی لیے وہ گھروں سے مانوس نہیں ہوتا یعنی پھر آپ نے کبوتر کو بھیجا وہ اپنی چونچ میں زیتون کے درخت کا پتا لے کر آیا اور اپنے پنجوں میں خشک مٹی لایا اس سے معلوم ہو گیا کہ شہر ڈوب چکے ہیں آپ نے اس کی گردن میں خدرہ کا توق ڈال دیا اور اس کے لیے امن و انس کی دعا کی بس وہ گھروں میں رہتا سہتا ہے یعنی کبوتر حواریوں نے کہا کہ اے اللہ کے رسول عیسیٰ آپ انہیں ہمارے ہاں لے چلیے کہ ہم میں بیٹھ کر اور بھی باتیں ہمیں سنائیں عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا یہ تمہارے ساتھ کیسے آ سکتا ہے جب کہ اس کی روزی نہیں پھر فرمایا اللہ کے حکم سے جیسا تھا ویسا ہی ہو جا وہ اسی وقت مٹی ہو گیا نو علیہ السلام تو کشتی بنانے میں لگے اور کافروں کو ایک مذاق ہاتھ لگ گیا وہ کافر چلتے پھرتے نو علیہ السلام کو چھیڑتے اور باتیں بناتے اور تان کرتے کیونکہ انہیں جھوٹا جانتے تھے اور عذاب کے وعدے پر انہیں یقین نہ تھا اس کے جواب میں نو علیہ السلام فرماتے اچھا دل خوش کر لو وقت آ رہا ہے کہ اس کا پورا بدلہ لے لیا جائے گا ابھی جان لو گے کہ کون عذاب اللہ سے دنیا میں رسوا ہوتا ہے اور کس پر اخروی عذاب آ چمٹتا ہے جو کبھی ٹالے نہ ٹلے